عشق کے رنگ میں جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں رے دیبے متوسی سنائے شہ ابرار میں ہر کلک زب بار عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار کو تو کھلتے ہیں غلام ہو وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ بتوسی کو سنائے شگ ابرار میں ہر لے گوہر ہر عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلام ہو پے بوس دار کرے دے گے بتوسی تو سنائے شگ ابرار ہر لہجہ ورنہ وہ سید سیدی ہاں وہی امی نبی اشمیوں تبدیو مدبیوں کا مدنی اور کہاں ہم گم ہوگا سید علی نسبی یو لمبی یو نبی یو قرشی اور کہاں ہم سے گنگا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و متحر و منور و مجلا و مصفا در لا جو نظر آئے کہیں جلوائے بو شہ ابرار آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و متحر و منور و مجلا و مصفا در لا جو نظر آئے کہیں جلوائے شہ ابرار کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہ راہ چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہ ہیرا چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار سونگ لو خوشبو کے سو محمد وہ سیاہ زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشا یہ سیوتی یہ چمبیلی یہ گلو لالا چمپا کا نکھار سونگ لوں خوش کے سونے محمد مزیاد رت نہیں جس کے مقابل یہ پنشا یہ سیوتی یہ چمیلی یہ گلے لالا چمپا کا لکھا جس کی نقل ہتے ہیں قربان بلو بر گو سمن نا پائے آب ہوئے کتن باد چمن بوے چمن ناد چمن نور چمن رنگ چمن سارا چمن دار جس کی نگ ہتھے ہیں قربان بلو بر گو سمن ناپائے پائے ہوئے کتن باد چمن بوے چمن ناد چمن نور چمن رنگ چمن سارا چمن چمند عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار ایک میں پشتے تو سمر تو بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر مگر سنگیت یعنی تیری ناموس تیری عظمت پر ایک شاہن شاہ نے بخشے جو سمر بند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر مگر اے سید آگی تیری ناموس تیری عظمت پر اے رسول مدنی ایک نہیں لاکھوں ہے قربان گاہے عشق کے ہر کوچہ و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار اے رسول مدنی ایک نہیں لاکھوں ہے قربان گئے عشق کے ہر ہو بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھر ہیں کرنے کو نثار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار آپ کے ذکر میں ہے نم سرا سارے خدا خان عرب نم نگاران عجم شوکت الفاظ ادب عظمت و قلم بات سبا موج نسی آپ کے ذکر میں ہے نم سرا سارے خدا خان عرب نم نگاران عجم شوکت الفاظ ادب عظمت برتا بات باد موج نصیب درنے بلبل شیری شیریں لہنے عمری تی شب محتاب ستارے ملکوں رو جنا جن کی نو میں درودوں کا حساب دہنے بلبل شیری لہنے امریجو تی شب محتاب ستارے ملکوں رو جی ناج لکینا میں درودوں کا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار پانا لگا گر کی آیا تو کی کی تو تفسیر میں تشریح میں توضیح میں تزمین میں عہد میں شامل ہے زبان ورپانا لگا ذکر کی اس کے آیا توصیف کی توصیف میں تفسیر میں تشریح میں توصیح میں تبلیغ میں ہر عہد کی شامل ہے زبان لب حسان و رماحا و لب بات مزہرا و علی عابد دیمار حسیری دہن عرفی و جامی لب سختی و رضا سب سرشار لب حسان و لبا و لب بات مزہدا و علی عابد بیمار و مسیری دغنے عرفی و جامی لب سختی و رضا سب سرشار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے پنجابی سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زباں اس سے نہیں کوئی سروکار عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے پنجابی سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زباں اس سے نہیں کوئی سروکار جمائے عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر ہار کو وہ پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے سمانے کو محبت کا شکار عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر ہار کو موقول بنا لیتا دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار یہ مہاجر کی ہے سب اور یہ پنجاب کی پختون کی سندھی کی بلوچی کی جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ہے نماز یہ مہاجر کی ہے سب اور یہ پنجاب کی پختون کی سندھی کی بلوچی کی جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ہے نماز ہر میں کعبہ میں عرفات کے میدان میں یا روزہ سرکار کیوں شان ملاتے ہو وہاں کرتے نہیں رنگ کا اور نسل کا تم اپنی شمار ہر میں کعبہ میں عرفات کے میدان یا روزہ سرکار کیوں شان ملاتے وہاں کرتے نہیں رنگ کا اور نسل کا تم اپنی شمار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار اے یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں مگر حق کے سنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں یہ جل و زبانوں و فکر و خیال اے عدیب اب یوہی الفاظ کے انبار میں ہم دوبتے رہ جائیں مگر حق کے سنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں یہ جلبہ تو زبانوں قلموں فکروں خیال ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے صحابہ کا طریقہ عبادت کا سلیقہ ہے یہ خالق کا پسندیدہ ہے قرآن کا ہے اس میں شعار ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے صحابہ کا طریقہ عبادت کا سلیقہ ہے یہ خالق کا پسندیدہ ہے قرآن کا ہے اس میں شعار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب کار تو دوں ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ شگ سمائے شگے ہر دے لگ سب بار سید علی نسبی آؤں لبی آشمیوں متیوں عربی یوں رشیوں مدنی عربیوں مدنی اور کہاں ہم سے گنہگار گا کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار